اور انسانوں اور جانوروں اور چوپاوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے بہت بخشنے والا بھی